دا جنجر بریڈ مین ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک بڑھیا اپنے خاوند کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی اس جوڑے کے کوئی بچے نہیں تھے وہ بہت تنہا محسوس کرتے تھے تو ایک دن بوڑھی عورت نے ادرک کی روٹی سے ایک بچہ بنانے کا فیصلہ کیا پیارے میاں میں آج ایک جنجر بریڈ مین بیک کروں گی اس نے سارا کچھ پاس رکھ لیا پھر اس نے بہت دھیان سے آٹے کو گوندا اس کا پیڑا بنایا اور اس میں سے بہت پیارا سا جنجر بریڈ مین کاٹ لیا ہاں کیا بہترین دکھ رہا ہے یہ جنجر بریڈ مین میں اس سے ابھی بیک کروں گی بوڑھی عورت نے اسے اوون میں ڈالا بیک کرنے کے لیے اس نے تھوڑا وقت انتظار کیا پھر وہ دوبارہ اوون کی طرف گئی یہ مزیدار خوشبو اس کی اس نے پیسی ہوئی چینی سے اس کے بال اور منہ بنائے اور کینڈیز سے اس کی آنکھیں تیار کی اور بیریوں سے اس کے بٹن بنائے جب وہ پوری طرح سے تیار ہو گیا تو جنجر بریڈ مین چھلانگ مار کر کھڑا ہو گیا وہ عورت گھبرا گئی جنجر بریڈ مین کو بھاگتا ہوا دیکھ کر مجھے مت کھاؤ وہ کھڑکی سے باہر کی طرف بھاگا رکو رکو بھاگو بھاگو جتنا تیز بھاگ سکتے ہو بھاگو مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا میں جنجر بریڈ مین ہوں بوڑھی عورت اس کے پیچھے بھاگی مگر اسے پکڑ نہ سکی جنجر بریڈ مین تو بھاگتا گیا اور بھاگتا گیا بھاگتے ہوئے گائے نے اس کو دیکھا تمہاری خوشبو بہت تازی ہے کھانے کے لیے بہت بہترین میں ایک بوڑھی عورت کو چھوڑ کے بھاگا ہوں تم جیسی موٹی گائے کو بھی چھوڑ کے بھاگ سکتا ہوں ہاں بھاگ سکتا ہوں اور گائے نے اس چھوٹے آدمی کا پیچھا کرنا شروع کیا لیکن جنجر بریڈ مین تو بہت تیز بھاگ رہا تھا بھاگو بھاگو جتنا تیز بھاگ سکتے ہو بھاگو مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا میں جنجر بریڈ مین ہوں گائے اس بوڑھی عورت کے ساتھ جنجر بریڈ مین کے پیچھے دوڑتی رہی لیکن وہ اسے پکڑ نہ پائی جنجر بریڈ مین بھاگتا چلا گیا اور جلد وہ ایک سے راستے میں ملا بہت مزے کے لگتے ہو میں تو تمہیں ابھی کھانا چاہتی ہوں زیادہ کوشش کرو پیک تم مجھے نہیں پکڑ سکتے میں اس بوڑھی عورت سے بھاگا ہوں اور اس گائے کو بھی چھوڑ کے بھاگا ہوں میں تم سے بھی گائے اور بوڑھی عورت کے ساتھ شامل ہو گیا لیکن اسے پکڑ نہ پایا جنجر بریڈ مین بھاگتا اور بھاگتا چلا گیا جب وہ بھاگ رہا تھا تو ایک مرغی نے اس کو دیکھا کیا کھانا ہے میں اسے اپنے چوزوں کو کھلاؤں گی مرغی جنجر بریڈ مین کے پیچھے بھاگنے لگ پڑی تم کھانے میں چگنے کے لیے بہترین لگتے ہو میں تمہیں گھر اپنے چوزوں کے پاس لے جاؤں گی مسٹر جنجر بریڈ مین میں ایک بوڑھی عورت سے بھاگا ہوں میں ایک گائے سے بھاگا ہوں اور میں ایک ٹک سے بھاگا ہوں تو تم سے بھی بھاگ سکتا ہوں چھوٹے جانور ہاں میں اسے پکڑ نہ پائی جنجر بریڈ مین اپنے اوپر بہت فخر کر رہا تھا یہ لوگ کتنے دوڑتے ہیں وہ جب آگے بھاگا تو ایک دریا کو دیکھ کے ٹھہر گیا وہ ڈر گیا کہ کہیں وہ پانی میں گیلا نہ ہو جائے دریا کے پاس اس نے ایک لومڑی دیکھی جو پانی پی رہی تھی آج پیٹ کے لیے کیا زبردست خوراک لومڑی بھی جنجر بریڈ مین کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئی اے جوان بندے کیا ہم دوست بن سکتے ہیں اگر تم برا نہ مناؤ یہ پہلی بار تھا کہ جنجر بریڈ مین نے کچھ ایسی بات سنی وہ بڑا خوش ہوا اچھا جناب لومڑی مجھے کوئی اعتراض نہیں مگر میری ایک شرط ہے جی آگے بتاؤ جنجر بریڈ کیا آپ میری دریا پار کرنے میں مدد کر سکتی ہاں جوان آدمی کیوں نہیں جنجر بریڈ مین بہت آسودہ ہوا آ جاؤ مسٹر جنجر بریڈ میرے پر سوار ہو جاؤ میں دریا پار کرانے میں تمہاری مدد کروں گی جنجر بریڈ مین اس کی پیٹھ پر سوار ہوا اور جو ہی وہ مکار لومڑی دریا کے دوسرے کنارے تک پہنچی اس نے اس کو ہوا میں اچھالا اور اپنا بڑا سا منہ کھولا گڑپ اور جنجر بریڈ مین اندر چلا گیا یقیناً یہ بہت مزیدار تھا وہ جنجر بریڈ مین کا اختتام تھا